مہینے سے میں آج یا کو ہمیں سب دیا اکتوبر مہینے سے ترماین یا متحرک ما قبل مقصود یا سے بدلا اور اور اب دو ساکن ساکن جگہ پہلا علی ہے اس کو گرا دیا تو تو کیا ہوا ترمینا ترمینا اصل اصل میں میں بروزن بر وزن تھا رما یرمی واحد مذکر نظارے کا سیوا ہے یار غائب کا اور حاضر کا سیوا ہوگا پر نیٹ سے امر بنانے کے لیے امر حاضر معروف بنانے کے لیے خاص فائدہ ہم نے استعمال کیا شروع سے علامت کے تھا کو ہٹا دیا اور اس کے بعد رات کے ساتھ اور امن کا نظر مقصور ہے تو شروع میں ہم وسن مقصور لگایا اور آخر میں ہر امت موجود ہے اس کو بھی حضرت کر دیا سے کیا ہو گیا یہ تو امر کیا ہوگا یہ دیکھیے امر حاضر معروف اصل میں یہ کے امت حالت جزمی میں ثابت ہو گیا یعنی آپ نے پڑھا کہ جب نظارے پر کوئی حرف جازل داخل ہوتا ہے مثال کے طور پر لم بھی داخل ہو تو آخر سے حرف علت کو گرا دیتے ہیں تو امر کا آخر بھی چونکہ مجزوم ہوتا ہے اس لیے اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں تو پرنی سے امر کا چہرہ کیا بنے گا پرنی رامن باعن کی طرح ہے جیسے آپ نے دا کے اندر پڑھا تو رامن اصل میں رامی جن تھا یا کر ذمہ سکون تھا اس کو جواب ہوا اجتماع ساکنین ہوا یہ میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے اجتماع ساکنین ہوا اگر تو دائن والی تعلیمات کے ذہن میں تو پھر تو آپ کو آسانی سے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے اجتماع ساکنین ہوا ہے یا اور تنوین کے درمیان ٹھیک ہے نا یہ کیسے بات سمجھ میں آئے گی میں نے بتلایا کہ تنوین اصل میں نیم ساتن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیے رامن اصل میں کیا تھا رامی جن اس کو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں رام جی رام جن رام جن یعنی نیم تنوین ساکن کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیے رامی یا پر جمع سکین ہے اس جمع کو ہم نے گرا دیا نیم پر کسرا ہے تو کیا بن گیا رامین رامین سے کیا بن گیا رامین اب مین بھی ساکل یا بھی ساکل اجتماع سائکلن ہوا اور پہلا ساکل یعنی یا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا رامل اس کو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور نیم کے نیچے دو تنوین وہ بھی نون ساکل ہے تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہے رامل دوبارہ دیکھیے کتاب کی طرف رامل اصل میں رامیجن تھا یا پھر دشوار سمجھ کر گرا دیا اجتماع ساکنین ہوا درمیان یا اور تنوین کے یا کو گرا دیا رامن رہ گیا آخری تعلیم ہے مرمیز اسم قول اصل میں مرموز تھا واؤ کو یا سے بدلا یا کا یا یعنی میں ادغام ہوا اور یا کی مناسبت سے نیو کے جمع کو کسرا سے بدلا تو مرمیجن ہو گیا تو مرمیجن وہ یا ایک جگہ جمع ہے اور پہلا ساکن ہے تو لہذا وہ کا یا میں یعنی ادرام کر کے ماقبل کے جمع کو کسرا سے بدل دیا دوبارہ دیکھیے کی شروع سے فساد کی طرح سفر نمبر اکتالیس اصل میں رامایا تھا یا کو علی سے بدل دیا مثل دہا کے مثل دہا کے کا کیا مطلب جیسے دہا میں الف جو ہے وہ تبدیل شدہ ہے ایسے ہی روما میں جو الف ہے یہ بھی تبدیل شدہ ہے یرمی اصل میں یو تھا غمہ یا پر دشوار سمجھ کر گرا دیا تو یرمی ہو گیا ترمینا واحد مانس حاضر اصل میں ترمی یا پر دشوار تھا گرا دیا دو یا جمع ہوئی ایک کو حذف کر دیا یورما اصل میں یورمایو تھا یا متحرک ہے اس سے پہلے مفتو ہے یا کو سے بدل دیا ترمینہ واحد مولس حاضر مجہول اصل میں ترماجی نہ تھا اول یا کا کسرہ گرا دیا اس کے بعد ایک یا کو حذف کر دیا ترمئی نہ رہ گیا ارمی امر حاضر معروف اصل میں ارمی تھا یا حرف علت حالت جزمی میں ثابت ہو گیا رامن اسم فائل اصل میں رامیم تھا ضمہ یا پر دشوار سمجھ کر گرا دیا اجتماع ساکنن ہوا درمیان یا اور تنوین کے تو یا کو گرا دیا اور مرمی اسم مفعول اصل میں مرموجن تھا مرمی اصل میں کیا تھا مرموجن مرموجن میں جو واؤ ہے مفعول والی واؤ اس واؤ کو یا سے بدلا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا تو مر مرمجن ہو گیا اب یا کی مناسبت کی وجہ سے نیم کے غمہ کو کسرا سے بدل دیا تو ہو گیا امید ہے کہ تعلیمات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اب آتے ہیں اسی مصدر کی سرف کبیر کی طرف دیکھیے رما صفحہ نمبر سینتیس میں رما پھینکا اس ایک مرد نے سیوا واحد مذکر واید بحث اس بات سے ماضی مارو رما یا پھینکا ان دو مردوں نے سیوا تسلی مذکر واحد بحث اس بات فیل ماضی مارو اسی طرح ماضی مجبور کی ہومی یا پھینکا دیا وہ ایک مرد رومیہ پھینکے گئے وہ دو مرد آخر تک رومی نہ پھینکے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں سب مرد یا سب عورتیں تسمیہ جمع مذکر و نسم تکنم بحث اس بات کے ماضی مجہول اسی طرح مظاہرے یرمی پھینکتا ہے یا پھینکے گا وہ ایک مرد سیوا واحد مذکر واحد بحث بحض گزارے معروف یرمیانی پھینکتے ہیں یہ پھینکیں گے وہ دو مت سیوا تسلی بحث اس بات کے مظاہرے معروف یوں آخر تک ارمی میں پھینکتا ہوں نرمی ہم پھینکتے ہیں اسی طرح مظاہرے مجہول یور پھینکا جاتا ہے یا پھینکا جائے گا وہ ایک مرد سیوا واحد مذکر وایت بحث اس بات کے مظاہرے مجہول یورما یعنی پھینکے جاتے ہیں یا پھینکے جائیں گے وہ دو مت سے واپس میں مذکرات بحث کے مظاہرے مجہول یوں آخر تک عرما اور نورما نفی ولم معروف کی گردان یوں ہوگی نہیں یار میاں ہرگز نہیں پھینکے گا وہ ایک مرد سیوا واحد بحث نفی المستقبل معروف اور مجمول کا ترجمہ کیا ہوگا نئی یورم ما ہرگز نہیں پھینکا جائے گا وہ ایک مرد سیوا واحد مذکر وائد بحث نفی تاکی اللہ المستقبل مستقبل تو یوں کوشش کریں آپ حضرات مکمل طور پر سیوا بحث ترجمہ کے ساتھ ماضی مظاہرے معروف مجہول پہلے صفحہ کی صفحہ نمبر سینتیس یہ غزالیں موجود ہیں تو ان کو کہنے کی ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے نا اور تعلیمات کو ذرا دوبارہ دیکھ کر آئیں اور اگر کوئی نہ بات سمجھ میں آ رہی ہو تو پھر انشاءاللہ آپ کو دوبارہ دیں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ